السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فائیو ون نائن سبق ہے اور مسلمان کی عظمت پر اور عزت پر یہ سبق ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الكعبة فقال لا إله إلا الله و اطیب وأطيب ريحك و اعظم والمؤمن أعظم حرمة اعظم إن الله تعالى ان اللہ تعالی جال کے حرامن و حرم نظن المن مالہ دم ہو سیا الطبرانی ترجمہ دھیان سے سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر کعبہ بیت اللہ کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے اور کتنا زیادہ قابل احترام ہے لیکن مومن کی عزت اور احترام تج سے بھی زیادہ ہے اللہ تعالی نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے اور اسی طرح مومن کے مال خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں یہ حدیث تبرانی میں ہے زبردست حدیث ہے مسلمانوں کے ساتھ بدگمانی نہ کریں ان کو تکلیف نہ پہنچائے اور خاص طور سے اپنی بیگموں کو تکلیف نہ پہنچائے خاص طور سے اپنی بیویوں کو تکلیف نہ پہنچائے کوئی معاملہ ہو جائے معافی صافی کر لیں بیویوں کے ساتھ بدگمانی نہ کریں ان پر ہاتھ نہ اٹھائیں ان کو عزت کے ساتھ رکھیں اور ہر مسلمان کا احترام ہو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ گنہگار مسلمان ہے تو اس کی ہم عزت کریں گے گنہ کی عزت نہیں کریں گے لیکن گنہگار کی ہم عزت کریں گے کیوں اس کی خاص وجہ دھیان میں رکھنا گنہگار مسلمان کی عزت کیوں کریں گے اس کی خاص وجہ یہ عام طور سے آپ کو سننے نہیں ملے گی یہ وجہ کہ وہ گنہگار مسلمان وہ آدمی ہیں جس کی سفارش قیامت کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے شفیع المذنبین ہیں گنہ گاروں کی سفارش وہ کریں گے نیکوں کو سفارش نہیں کریں گے نمازیوں کی سفارش نہیں کریں گے حاجیوں کی جو اللہ والے ہیں قطب اختاب ہے ان کی سفارش نہیں ہوگی آپ کا جو لقب ہے شفیع المزنبین کہ گنہگاروں کی سفارش کریں گے تو وہ آدمی جس کی سفارش قیامت کے میدان میں اللہ کا نبی کرے اور ہم اسے برا سمجھیں ہم اس کو ہلکا سمجھیں اس کی عزت کو گرائیں اسے تانا دیں یہ بات نہیں ہے بلکہ مجھے ڈر لگتا ہے ایک حدیث سناتے ہوئے میں ڈر کے مارے وہ حدیث نہیں سناتا بڑی زبردست حدیث ہے حدیث میں آتا ہے کہ کسی مرد سے یا عورت سے کوئی چوک ہو گئی کسی سے زنا ہو گیا کسی نے چوری کر لی کہ کچھ بھی ہو گیا خدا نخواستہ اس نے تنہائی میں اللہ سے معاملہ کر لیا معافی صافی ہو گئی اللہ نے معاف کیا لیکن کوئی اگر اسے تانا دے گا اے تو نے زنا کیا تو نے یہ گڑبڑ کی تو نہیں کیا تو اس کا اور اللہ کا معاملہ تو کلیئر ہو گیا آپ کو پتا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ یہ تالا دینے والا جب تک اس گنا ہمیں مبتلا نہیں ہوگا اس کو موت نہیں آئے گی اس حدیثوں میں آتا ہے اس لیے کسی کو بھی تانا نہ دیں بدگمانی نہ کریں کوئی معاملہ ہے اس کو جھٹک دیں دماغ سے جھٹک دیں یہ بڑا زبردست حدیث ہے اللہ تعالی ہم سب کو اچھا گمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے چلیے ایک مرتبہ آج جو ہے میری رائے یہ ہے ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب لے لیجئے تین مرتبہ سر اخلاص پڑھ لینا بھائی اور تین مرتبہ سر اخلاص پڑھ کر سارے مرحومین کو اس کا ثواب بھی پہنچا دو تو آپ کے لیے بھی ایک قرآن ہو جائے گا مرحومین کے لیے بھی ایک قرآن ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین